رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا انس کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ ستر سے اسی تک تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو